حضرت ابو شعصہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نماز کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 685